ابن شہاب سے روایت ہے کہ مجھے ابو سلم بن عبدالرحمان اور زحاک حمدانی نے خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس اسنا میں آپ کے پاس ذلح و سرا جو بنو تمیم کا ایک فرد تھا آیا اور کہا اللہ کے رسول عدل کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہلاکت کا سامان ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہ کروں گا تو ناکام ہوں گا اور خسارے میں رہوں گا یا اگر میں نے عدل نہ کیا تو تم ناکام رہو گے اور خسارے میں رہو گے اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو اس کے کچھ ساتھی ہوں گے تمہارا کوئی فرد اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہی سمجھے گا یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا اسلام سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر نشانہ بنائے گئے شکار سے نکلتا ہے اس کے پھل یا پیکان کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا پھر اس کے سوفار کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پایا جاتا پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پایا جاتا اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا وہ تیر گوبر اور خون سے آگے نکل گیا لیکن اس پر لگا کچھ بھی نہیں ان کی نشانی ایک سیافا مرد ہے اس کے دونوں مونڈوں میں سے ایک مونڈا عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ہلتے ہوئے ٹکڑے کی طرح ہوگا وہ لوگوں یعنی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کے وقت نمودار ہوں گے ابو سعید خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جنگ کی میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے اس آدمی کو تلاش کرنے کے بارے میں حکم دیا اسے تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا اس کی لاش کو لائے گیا تو میں نے اس کو اسی طرح دیکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھپن